اور ہم نے تم سے پہلے جتنی رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جناؤ ہم وہی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے تو یہ لوگ زمیں پر چلے ناؤ تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر تو کیا تمہیں عقل ناؤ